روابط کی اہمیت کے بعض پہلو برادران وطن کے ساتھ رہنے کے باوجود ایک ہی شہر ایک ہی محلہ اور کالونی وغیرہ میں ان سے کٹ کر رہنا ملاقاتیں اور تعلقات کا نہ ہونا اپنے اندر کئی طرح کے نقصانات رکھتا ہے اس کے نتیجے میں مسلمان الگ تھلگ ہو جائیں گے غلط فہمیاں اور بدگمانیاں بڑھتی جائیں گی بسا اوقات ایک چھوٹی سی چنگاری بھیانک فسادات کا سبب بن جائے گی ایک دوسرے کی دوری شک اور بے اعتمادی کی فضا کو جنم دیتی ہے برادران وطن کے ساتھ روابط کی اہمیت اور ضرورت کے بعض اہم پہلوؤں پر ذیل میں روشنی ڈالی گئی ہے سماج اور ملک میں امن و امان سماج میں امن و امان تمام لوگوں کی جان و مال کا تحفظ عدل و انصاف کا قیام ظلم ستم کا خاتمہ یہ سب کی یکساں بنیادی ضرورتیں ہیں سماج کی اچھی بنیادوں پر تعمیر اور ترقی اس وقت ممکن ہے جب اس کے اندر امن و انصاف کی فضا پائی جائے انسانیت کا احترام ہو لوگ ایک دوسرے کی دکھ درد میں شریک ہوں اگر اس کے برعکس صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر سماج کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا مذکورہ مقاصد کے حصول کے لیے مسلمان تنہا کوشش کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ برادران وطن کو ساتھ لے کر مشترکہ جدوجہد کا منصوبہ بنائیں انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ان کاموں میں بہت سے برادران وطن دلچسپی لیتے ہیں تعاون کرتے ہیں وسائل فراہم کرتے ہیں اور دوڑ بھاگ کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو ساتھ لے کر کام کرنے کی کوششوں میں رب کا موقع ملتا ہے اچھے اخلاق اور عمدہ رویے سے ان کو متاثر کیا جا سکتا ہے امن کی بحالی اور اس کے تحفظ میں برادران وطن کی شرکت سے زبردست طاقت ملے گی ایسا ماحول اسلام کو سمجھنے سمجھانے میں مفید ثابت ہوگا برادران وطن کو اسلام کی تعلیمات اور دعوت سے واقف کرانا ضروری ہے درج ذیل رہنمائی قرآن میں ملتی ہے سور توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر سکس اور اگر مشرقین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے یعنی مشرقین میں سے کچھ لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہوں اور اس کے لیے اللہ کا کلام سننے کے خواہش مند ہوں تو انہیں پرامن طریقے سے یہ کام کر لینے کے لیے موقع دینا چاہیے پھر اگر اسلام قبول نہ بھی کریں تو انہیں ان کی جگہ حفاظت سے پہنچانا چاہیے یہ ہدایت زمانے جنگ میں دی گئی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امن کے زمانے میں برادران وطن سے ملاقات نہیں کرنے اور روابط بڑھانے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت امن میں ان کو پڑھنے کے لیے قرآن مجید دیا جانا چاہیے قرآن کا ترجمہ انہیں سنانے کا موقع حاصل کرنا چاہیے برادران وطن کے انسانی حقوق برادران وطن حضرت آدم ہوا کی اولاد ہونے کے ناطے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت اور بھائی ہونے کے رشتے میں بندے ہوئے ہے حدیث میں کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے ابو داود اور احمد اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی رب ہے تو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اسلام نے ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق کے تعلق سے واضح تعلیمات دی ہیں مسلمانوں کے لیے ان تعلیمات کی روشنی میں دوسروں کے انسانی حقوق ادا کرنا نہایت ضروری ہے یہ ان کا دینی فریضہ ہے اس فرض کی ادائیگی دوسرے فرائض کی طرح ضروری ہے اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں عقیدہ و مذہب زبان و رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جا سکتا ظلم زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا ظالم کے خلاف احتجاج کرنا اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرنا ضروری ہے برادران وطن کے انسانی حقوق کی حفاظت غیر مذہب غیر مزاحم افراد کے ساتھ حسن سلوک انسانی مسائل میں دلچسپی مستحقین کی خدمت اور انہیں مفید مشورے دینا اسلام کی اہم تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو بہت سے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے وہ ان تعلیمات پر کم ہی عمل کرتے ہیں برادران وطن کے ساتھ کتنے ہی مقامات پر پڑوسی کا رشتہ ہوتا ہے کہیں وہ ہم پیشہ ہیں یا آفس میں اسکول اسپتال وغیرہ میں ساتھ کام کرتے ہیں خوشی اور غم کے مواقع پر ان کا ساتھ دینا انہیں حسب استطاعت تحفہ تحائف دینا مطلوب ہے آج کے حالات میں ان اعمال خیر کی اہمیت پہلے سے بڑھ کر ہے روابط کے بغیر یہ سب ممکن نہیں مذکورہ کاموں کی اہمیت اور افادیت کا یقین ہونا چاہیے فرائض اسلام کی طرح دعوتی فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے روابط و تعلقات کے نتیجے میں برادران وطن مسلمانوں کے اخلاق و کردار رویہ اور برتاؤ کا مشاہدہ کریں گے ان کی خدا ترسی انسان دوستی اور امن پسندی کا انہیں تجربہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے متاثر ہوں گے تجربہ بتاتا ہے کہ تعلقات قائم ہونے کے بعد بہت سے لوگ بالعموم اچھے انسان اچھے پڑوسی امن پسند اور شریف ثابت ہوتے ہیں معروفات کا فروغ اور منقرات کا خاتمہ ایک صحت مند صالح اور مثالی سوسائٹی کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معروف معروفات کا فروغ ہو اور منقرات کا خاتمہ ہو معروف اونی کی بھلائی رخوبی ہے جس کو سب پسند کرتے ہیں اور جو انسانی فطرت کے مطابق ہے اور منکر وہ ہے جس کو انسانی فطرت اور ضمیر برا سمجھتے ہیں جس سوسائٹی کا اوپر ذکر آ چکا ہے اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ظلم زیادتی سے پاک ہوتا ہے اس میں عدل و انصاف کا ماحول ہوتا ہے ایسا سماج استحصال سے پاک ہوتا ہے ہمارا ملک ایک تکثیری سماج پلورل سوسائٹی ہے یہاں کسی ایک فرقہ یا گروہ کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان اہم کاموں کو انجام دے عملاً یہ ممکن بھی نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگ مل جل کر مشترکہ کوشش کرے ان مقاصد کے حصول کی ضرورت کسی ایک مذہب کے ماننے والوں یا کسی فرقے کی نہیں ہے بلکہ سب کی ضرورت ہے اس سلسلے میں مسلمانوں کا رول بہت اہم اور قائدانہ ہونا چاہیے قرآن میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور ظلم و برائیوں میں ایک دوسرے کے تعاون نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے صورت المائدہ آیت نمبر دو جو نیک کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو مسلمان برادران وطن سے تعلقات بڑھائیں تو سماج کے لیے مفید کاموں کو مشترکہ کوششوں کے ذریعے کامیابی سے انجام دے سکتے ہیں برادران وطن کی شرکت سے انہیں حوصلہ اور قوت فراہم ہو سکے گی مذکورہ کاموں کے بہت سے فائدے سوسائٹی کے تمام افراد اور فرقوں کو حاصل ہوں گے یہ فائدے کسی کے لیے مخصوص نہیں ہیں یہ اہم کام انجام نہ دیے گئے اور غفلت برتی گئی تو اس کے وبال اور نقصان سے کوئی فرقہ یا مذہبی گروہ نہیں بچ سکے گا بعض منکرات تو اتنے مہلک ہیں کہ ان کو مٹانے کی کوششیں نہیں کی گئیں تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے ان منکرات کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہے کیا یہ اہم کوشش برادران وطن سے دوری اور عدم تعلق کے ساتھ ممکن ہے اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا برادران وطن سے تعلقات نہ ہونے اور بھلائیوں کے لیے مشترکہ کوششوں کے فقدان کی وجہ سے برائیوں ظلم و تشدد اور بے انصافی کا گویا طوفان امٹ پڑا ہے اس کی وجہ سے سوسائٹی میں سب پریشان ہیں اور مختلف مسائل سے دو چار ہیں ان مسائل کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے زہریلا اور خطرناک پرپیگنڈا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بعض نادان افراد اور تنظیمیں مسلسل مسلمانوں کے خلاف پرپیگنڈی کی مہم میں لگے ہوئے ہیں وہ اہل ملک بالخصوص برادران وطن کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک بہت بڑا خطرہ ہے مسلمان دہشت گردی میں ملوث ہیں اور وہ امن کے دشمن اور اکثریتی فرقے کے حریف ہیں وہ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں وہ خود کو ملک کے دیگر عوام سے الگ تھلگ رکھتے ہیں محض اپنے فرقے کے مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں غور فرمائیں کہ اگر اس زہریلے اور غلط پرپیگنڈی کی روک تھام نہیں کی جاتی ہے تو کس طرح کے مضر نتائج پیدا ہوں گے برادران وطن کی نظروں میں مسلمانوں کا مشتبہ اور مشکوک ہونا اور دشمن سمجھا جانا نہایت نقصان دہ بات ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں ہمدردی اور بھائی چارے کے بجائے دشمنی نفرت اور بغض و عداوت کا رویہ اختیار کریں گے اس طرح امن و امان تباہ ہوگا اور ایک دوسرے کی انسانی حقوق کی پامالی ہونے لگے گی اس کا نقصان دونوں کو ہوگا اس کا حل یہی ہے کہ اس پروپیگنڈے کو بے اثر کر کے اسے غلط ثابت کیا جائے اس اہم کام کے لیے برادران وطن کے ساتھ مسلمانوں کے روابط ہر سطح پر ہونا چاہیے ہر سطح پر ہونا ناگزیر ہے جب دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہی رہیں گے ملاقاتیں کر کے ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں کو شیئر نہیں کریں گے تو شکو کو شبہات جنم لیں گے اور ایک دوسرے کے معاملے میں بے اعتمادی کا ماحول بنا رہے گا اس صورتحال میں ایک چھوٹی سی چنگاری فسادات کی آگ کو بھڑکا دے گی اور امن و امان تباہ ہو جائے گا برادران وطن سے قریبی روابط کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے مختلف پروگراموں کانفرنسوں اور میٹنگوں میں شرکت کرنے کے مواقع ملیں گے وہاں اظہار خیال اور تبادل خیال کے مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے میڈیا کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو صاف کرنے میں مدد ملے گی رقم السطور کو چند ماہ قبل ایک خوشگوار تجربہ ہوا یو پی کے ایک اہم شہر کی ایک تعلیم یافتہ اونچے گھرانے کی خاتون نے فون پر رابطہ کر کے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ ان کو شعبہ دعوت جمع اسلامی ہند کی ایک کتاب مانو جیون اور پرلوک ملی تھی انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ابتدائی صفحہ دیکھنے کے بعد خاتون کا یہ تاثر یہ تھا کہ میڈیا کا رویہ افسوسناک ہے وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیوں اتنی غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے وہ کتاب کی تعریف کر رہی تھی کہ اس میں اتنے اچھے خیالات پیش کیے گئے ہیں غرض یہ کہ برادران وطن سے تعلقات اور روابط کے بے شمار فائدے ہیں اور اگر ان کے ساتھ بلا سبب دوری نفرت اور بیزاری کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں نقصان ہے فائدہ کچھ نہیں مکے میں اسلام اور رسول اکرم کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا لیکن کیا اس زمانے میں آپ اور صحابہ کرام اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے کیا مکے کے کفار مشرقین سے روابط ختم کر دیے گئے تھے شعب ابھی طالب کے تین سالہ سماجی بائیکاٹ کا دردناک واقعہ پیش آیا لیکن اس کے باوجود رسول اکرم اور صحابہ نے قبیلوں کے سرداروں اور عام لوگوں سے مسلسل ملاقاتیں کی روابط روابط بڑھائے اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے ان کے دلوں کو موہلیا یہی چیز تھی جس کے نتیجے میں قبول اسلام کے لیے راہیں کھلتی چلی گئیں سارے پروپیگنڈے بے اثر ہو گئے اور مخالفتیں دم توڑنے لگیں لوگوں کے سمجھ میں جب حق بات آ جائے گی تو میڈیا اور دوسرے ذرائع سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کی پرواہ نہیں کریں گے لیکن اگر ہم ان سے ملاقاتیں نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ روابط نہیں بڑھائیں گے تو غلط فہمیوں بدگمانیوں نفرتوں اور تعصبات میں اضافہ ہوتا جائے گا فرقہ پرستوں اور فستاتیت فستائیت کی حامل تنظیموں اور گروپوں کے انتہک اور لگاتار کوششوں کے باوجود آج بھی ملک کی برادران وطن کی اکثریت ان کی ہم نوا نہیں ہے اس لیے یہ عناصر اپنے مضموم مقاصد اور عزائم کو پورا کرنے میں ناکام ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ تعصب نفرت اور مسلم دشمنی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے ایک اہم پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ فرقہ پرست اور فستائی ذہن کے لوگوں کی ان تمام افسوسناک اور تکلیف دہ کوششوں کے باوجود ان سے ربط منقطع نہ کریں ان کی تنظیموں ذمہ داروں دانشوروں اور اہم شخصیتوں سے ملاقاتوں اور روابط کا سلسلہ جاری رکھیں اس طرح کی کوششوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنی غلط معلومات کو صحیح اور مبنی بر حقیقت سمجھتے ہیں ملاقات اور تبادل خیالات کے نتیجے میں اپنی رائے بدل بھی سکتے ہیں بعض اوقات برملہ کہا گیا کہ انہیں غلط معلومات دی گئی تھی اور اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا راکم السطور کو اس سلسلے میں کئی تجربات ہوئے جمع اسلامی ہند کے چند احباب کے ساتھ وفد کی شکل میں ہم نے ان سے ملاقاتیں کی بعض لوگوں کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ ملاقاتیں کی گئیں ان کے ساتھ گفتگو اچھی فضا میں بھی بعض مسائل پر کھل کر تبادلے خیال کیا گیا اسلام کا تعارف بھی کرایا گیا عموماً ان کے تاثرات مثبت تھے انہوں نے اس طرح کی ملاقاتوں اور تبادل خیالات کی ضرورت اور اہمیت پر بھی اظہار خیال کیا اور اس سلسلے کو پسند کیا اس اہم حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ فرقہ پرست اور فسائی طاقتیں ملک کی آبادی کا ایک قلیل حصہ ہیں جو ان سے وابستہ نہیں ہیں اور ان کی فکر و فلسفہ اور سرگرمیوں کو ناپسند کرتے ہیں وہ ملک میں بڑی تعداد میں ہیں ظالموں کے ظلم اور شر پسندوں اور فساد برپا کرنے والوں کے شر فساد سے تو یقیناً نفرت کرنی چاہیے لیکن ان کی صلاح کرنے کی کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے اس ضمن میں قرآن کے رہنمائی کس قدر مؤثر اور جذبہ انگیز ہے سرحام تھرٹی فور اور اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے اس آیت کی تفسیر میں مولانا سید ابو اللہ مودودی فرماتے ہیں اس ارشاد کی پوری معنویت سمجھنے کے لیے وہ حالات نگاہ میں رہنے چاہیے جن میں نبی اکرم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کے پیروں کو ہدایت دی گئی تھی صورتحال یہ تھی کہ دعوت حق کا مقابلہ انتہائی ہٹ درمی اور سخت جارحانہ مخالفت سے کیا جا رہا تھا جس میں اخلاق انسانیت اور شرافت کی ساری حدیں توڑ ڈالی گئی تھی ہر جھوٹ حضور ہر جھوٹ حضور اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بولا جا رہا تھا ہر طرح کے ہتھ کنڈے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے طرح طرح کے الزامات آپ پر چسپا کیے جا رہے تھے اور مخالفانہ پر پیگنڈا کرنے والوں کی ایک فوج آپ کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالتے پھر رہی تھی ہر قسم کی اذیتیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھیں جن سے تنگ آ کر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ملک ملک چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہو گئی تھی پھر آپ کی تبلیغ کو روکنے کے لیے پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ خلڑ مچانے والوں کا ایک گروہ ہر وقت آپ کی طاق میں لگا رہے اور جب آپ دعوت حق کے لیے زبان کھولیں اتنا شور برپا کر دیا جائے کہ کوئی آپ کی بات نہ سن سکے یا ایسے ہمت شکن حالات تھے جن میں بظاہر دعوت کے تمام راستے مسدود نظر آتے تھے اس وقت مخالفتوں کو توڑنے کا نسخہ حضور کو بتایا گیا پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے یعنی بظاہر تمام مخالفین بدی کا کیسا ہی خوفناک طوفان اٹھا لائے ہوں جس کے مقابلے میں نیکی بالکل عاجز اور بے بس محسوس ہوتی ہو لیکن بدی بجائے خود اپنے اندر کمزوری رکھتی ہے جو آخر کار اس کا بھٹا بٹھا دیتی ہے کیونکہ انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت بدی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی بدی کے ساتھ ہی نہیں خود اس کے علم بردار تک اپنے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں ظالم ہے اپنے اغراض کے لیے ہٹ دھرمی کر رہے ہیں یہ چیز دوسروں کی دلوں میں ان کا وقار پیدا کرنا تو درکنار انہیں خود اپنی نظروں سے گرا دیتی ہے اور ان کے اپنے دلوں میں ایک چور بیٹھ جاتا ہے جو ہر مخالفانہ اقدام کے وقت ان کے عزم و ہمت پر اندر سے چھاپا مارتا رہتا ہے اس بدی کے مقابلے میں اگر وہی نیکی جو بالکل آجز و بے بس نظر آتی ہے مسلسل کام کرتی چلی جائے تو آخر کار غالب آ کر رہتی ہے کیونکہ اول تو نیکی بجائے خود ہی ایک طاقت ہے جو دلوں کو مسخر کرتی ہے اور آدمی خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو اپنے دل میں اس کی قدر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا پھر جب نیکی اور بدی آمنے سامنے مصروف پیکار ہوں اور کھل کر دونوں کے جوہر نمایاں ہو جائیں ایسی حالت میں تو ایک مدت کی کشمکش کے بعد کم ہی لوگ ایسے باقی رہ سکتے ہیں جو بدی سے متنفر اور نیکی کے گرویدان نہ ہو جائیں دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ بدی کا مقابلہ محض نیکی سے نہیں بلکہ اس نے کسی کرو جو بہت اعلیٰ درجے کی ہو یعنی کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس کو معاف کر دو تو یہ محض نیکی ہے اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ جو تم سے برا سلوک کرے تم موقع آنے پر اس کے ساتھ احسان کرو تفیم القرآن جل چہرم صفحہ چار سو ستاون چار سو اٹھاون برادران وطن سے تعلقات قرآن کی رہنمائی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کو قرآن دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور دیگر قوموں سے تعلقات قائم کرنے سے مطلقاً منع کرتا ہے صورت الممتحنہ آیت آٹھ اور نو کا ترجمہ ذیل میں دیا جا رہا ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہیں ظالم ہیں ان آیات کی تفسیر میں مولانا مودودی فرماتے ہیں اس مقام پر ایک شخص کے ذہن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک برتاؤ تو خیر ٹھیک ہے مگر کیا انصاف بھی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے اور کیا دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ سیاق کو سباق میں دراصل انصاف ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ عداوت نہیں برتتا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ عداوت نہ برتو دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا اور دونوں سے ایک ہی ساتھ سلوک کرنا انصاف نہیں ہے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حق ہے جنہوں نے ایمان لانا کی لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑے اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا اور نکالنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑا مگر جن لوگوں نے ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا انصاف یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتہ داری اور برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو اس کے بعد اگلی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سابقہ آیات میں کفار سے جس ترک کے تعلق کی ہدایت کی گئی تھی اس کے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہو سکتی تھی کہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے ان آیات میں سمجھایا گیا ہے کہ اس کی اصل وجہ ان کا کفر نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی عداوت اور ان کی ظالمانہ روش ہے لہٰذا مسلمانوں کو دشمن کافر اور غیر دشمن کافر میں فرق کرنا چاہیے اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو اس کی بہترین تشریح وہ واقعہ ہے جو حضرت اسما بنت ابی بکر اور ان کی کافر ماں کے درمیان پیش آیا تھا حضرت ابو بکر کی ایک بیوی بنت عبد عبدالغزہ کافرہ تھیں اور ہجرت کے بعد مکے ہی میں رہ گئیں حضرت اسما انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی سلح حدیبہ کے بعد جب مدینہ اور مکے کے درمیان آمد و رفت کا راستہ کھل گیا تو بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ آئیں اور کچھ تحفے تحاف بھی لائیں حضرت اسما کی اپنی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ سے پوچھا اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے صلہ رحمی بھی کر سکتی ہوں حضور نے جواب دیا اس سے صلہ رحمی کرو مسند احمد بخاری مسلم اسما کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر اس واقعے کی مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسما نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا بعد میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت مل گئی تب وہ ان سے ملی مسند احمد ابن جریر ابن ابی حاتم اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے کافر ماں باپ کی خدمت کرنا اور اپنے کافر بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز ہے جبکہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں اور اس طرح ذمی مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جا سکتے ہیں احکام القرآن للجساس روح المانی بحوالہ تفہیم القرآن جل پنجم سفر چار سو تینتیس چار سو چونتیس اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تحریر فرماتے ہیں یعنی اللہ کی قدرت و رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ جو آج بدترین دشمن ہیں کل انہیں مسلمان کر دیا اور اس طرح تمہارے ان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہو جائیں چنانچہ فتح مکہ میں ایسا ہی ہوا تقریباً سب مکے والے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ ایک دوسرے پر تلوار اٹھا رہے تھے اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے مکے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ مسلمان نہ ہوئے تھے اور مسلمان ہونے والوں سے ضد اور پرخاش بھی نہیں رکھی نہ دین کے معاملے میں ان سے لڑے نہ ان کو ستائے اور نکالنے میں ظالموں کے مددگار بنے اس قسم کے کافروں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں روکتا جب وہ تمہارے ساتھ نرمی اور آواداری سے پیش آتے ہیں انصاف کا تقاضے ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دنیا اور دنیا کو دکھلا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ اگر کافروں کی ایک قوم مسلمانوں سے برسر پیکار رہے تو تمام کافروں کو بلا تمیز ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں ایسا کرنا حکمت اور انصاف کے خلاف ہوگا تفسیر شبیر احمد عثمانی صفحہ سات سو انتیس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے المائدہ آٹھ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ بلکہ انصاف کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اس آیت کے فقرے کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی رحم اللہ لکھتے ہیں یہ حق و عدل کی راہ کے سب سے بڑے فتنے سے آگاہ کیا گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اور اس کا غلط سے غلط رویہ بھی ہمیں اس حق و عدل سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے شیطان نے رائے حق سے گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا وہ یہی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا حربہ ہے یہود نے محض بنی اسماعیل اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس تمام عہد و پیما کو خاک میں ملا دیا جس کے وہ گواہ اور ذمہ دار بنائے گئے تھے اس وجہ سے مسلمانوں سے عہد لیا گیا کہ وہ شیطان کے اس فتنے سے بچ کے رہیں دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی بات اور ایک ہی ترازو ہو عدل ہوا اقرب و یہی عدل تقوا سے اقرب ہے یعنی تقوا جو تمام دین و شریعت کی روح اور اہل ایمان کے ہر قول و فعل کے لیے کسوٹی ہے اس سے موافقت رکھنے والا طرز عمل یہی ہے کہ دشمن کی دشمنی کے باوجود اس کے ساتھ کوئی معاملہ عدل و حق سے ہٹ کر نہ کیا جائے تدبر قرآن جلد دوم صفحہ چار سو اکہتر قرآن میں غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے کے لیے جہاں بھی کہا گیا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے مولانا سید جلال الدین عمری غیر مسلموں سے میں تعلق کے احکام کا پس منظر عنوان کے تحت لکھتے ہیں اسلام نے غیر مسلموں سے ایمان اور عقیدے کے سارے اختلاف کے باوجود ان کے ساتھ تعلقات رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی جو بے نظیر تعلیم دی ہے اس سے واقفیت کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے غیر مسلموں سے عدم موالات اور ان سے بے تعلق کی بھی تو ہدایت کی ہے اسے کس طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس امر کی سنگینی اس وقت بڑھ جاتی ہے جبکہ مخالفین سے جنگ اور جہاد کا حکم دیتا ہے یہ سوال بار بار اور مختلف انداز میں اس طرح اٹھایا جاتا ہے گویا قرآن مجید کی اصل تعلیم ہی ہے کہ غیر مسلمین سے موارزت اور کشت خون کا بازار گرم رکھا جائے اور قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ جو اسے نہ مانے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے قرآن مجید کی جن آیات میں غیر مسلموں سے تعلقات نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ان کا موقع محل اور سیاق و سباق بالکل الگ ہے یہ اگر پیش نظر نہ ہو تو غلط فہمی کا امکان رہتا ہے اور دیدہ و دانستہ اسے نظر انداز کرنے سے بیجا اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ چل پڑتا ہے بلکہ اسے اسلام کی صاف و شفاف تعلیمات پر غد و غبار اڑانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے ان آیات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان حالات کو سامنے رکھنا ہوگا جن میں وہ نازل ہوئی اسلامی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کی یا یاد ذہن میں تازہ کیجیے جب اس کی دعوت آہستہ آہستہ عام ہوتی گئی اور مدینہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی اس واقعے نے مخالفین کی صفوں میں اضطراب اور ہلچل پیدا کر دی اور مخالفت کی آندھی زیادہ شدت سے ہر طرف چلنے لگی مشرقین اور یہود و نصارہ اپنے اپنے اختلافات کو بھول کر اسلام کے خلاف متحد ہو گئے ہر طرح کی سازشوں کا ایک جال بچھا دیا گیا اور مسلسل حالات جنگ قائم کر دی گئی اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جو بھی تدبیر کی جا سکتی تھی وہ بے دریغ اختیار کی جانے لگی ان حالات میں مسلمانوں کو اسلام پر ثابت قدمی کی ہدایت کی گئی دین و ایمان کے تقاضے واضح کیے گئے اور بتایا گیا کہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور اسے بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں ان سے انہیں دور رہنا چاہیے ان سے راز دارانہ تعلقات اور ذہنی قربت و اگانگت ایمان کے منافی ہوئے منافقوں کے کردار سے بھی پردہ ہٹا دیا گیا اور مخلص مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کی پس پردہ سازشوں سے ہوشیار رہیں یہ مارے آستین کھلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہیں اسلام کے ان کھلے اور چھپے دشمنوں سے تعلقات ایمان کے منافی بھی تھے اور خالص سیاسی نقطہ نظر سے بھی حد مہلک اور تباہ کن تھے اس سے اسلامی ریاست سنگین خطرات سے دوچار ہو سکتی تھی اس کا تحفظ ضروری تھا دنیا کی کوئی بھی حکومت دشمن سے تعلقات قائم کرنے اس سے رازدارانہ معاملات کرنے اسے خفیہ معلومات فراہم کرنے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی سازشوں میں شریک ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی مسلمانوں کا اپنے ان مخالفین سے تعلق نہ رکھنے کا قرآن مجید کی جن آیات میں حکم دیا گیا ہے ان کے آگے پیچھے بعض اوقات انہی آیات میں اس کا پس منظر صاف موجود ہے غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق صفحہ دو سو چھہتر تا دو سو اٹھہتر